کے اوپر تصدیق لکھی ہے وہ صفحہ نمبر ایک چار پہ لکھتے ہیں طبقہ چہارم میں وہ کتابیں ہیں جن کی احادیث کا قرون سابقہ میں نام نہ تھا کہ درجے کی کتابوں پر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ان میں وہ روایت ہیں جو پہلے اور دوسرے درجے والوں کو پتہ بھی نہیں طبقے والوں کو بہرحال یہ احادیث اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ یا علم میں شرعی ثابت کیا جائے یہ علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ ان سے کوئی دلیل استدلال نہیں کیا جا سکتا اور پھر کتابوں کو شمار کیا ہے اور تیرہ نمبر پر تصانیف ابو شیخ لائے ہیں کہ یہ بھی غیر معتمد کتابوں میں ہے اور ابو شیخ جن سے یہ ہمارے دیوبندی حضرات نام دیوبند کا ہے اور نہ یہ تو ہے بریل بھی پکی بات یہ ہے یہ حضرات ابو شیخ سے جو حوالہ نکالتے ہیں یعنی یہ روایت لیتے ہیں ابو شیخ وہ شخص ہے جس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور امام ابو حنیفہ کو زال اور مزل کہا دیکھو تاریخ بغداد صفحہ نمبر جل تیرہ صفحہ نمبر چار سو چھتیس اس میں اسراوی نے امام ابو حنیفہ کو زال و مزل کہا اور یہ لوگ اسی کی کتاب سے حوالہ والا نکالتے ہیں ابن عبد الحادی بھی المنکی صفحہ نبے پر لکھتے ہیں وقد روا بعضهم هذا الحديث من روايه ابي معاويه عن الاعمش وهو خطا فاحش وانما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث قلت هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث به ابو هريره ولا ابو صالح ولا الاعمش ابن عبد الهادي کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ابی معاویہ عن الامش ہے حالانکہ یہ محمد ابن مروان سدی صغیر کی تفرد ہے اور وہ متروک الحدیث ہے پھر اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے کہ یہ روایت رسول اللہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے کون سی روایت کہ رسول اللہ قریب سے سنتا ہے درود سنتا ہے یہ جھوٹی روایت ہے نہ ابو حریرہ نے روایت کی ہے نہ ابو صالح نے نہ آمش نے یہ محمد ابن مروان اسدی صغیر جھوٹے نے یہ روایت کی ہے اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے امام اوقیری نے جل چار صفحہ نمبر بارہ سو نبے پر روایت نمبر سترہ سو میں لکھتے ہیں لا اصل من حدیث الاعمش کہتے ہیں کہ اس روایت کو آمش کی روایت شمار کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے مَنْ هُوَ دُونَهُ کہتے ہیں اس کا مطابع بھی نہیں ہے اگر ہے تو وہ ایسا شخص ہے جو اس سے کم درجے کا ہے محمد ابن مروان ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلتین ایک سو پر لکھا ہے تفربی محمد ابن مروان سبیر عبد العزیز پرہاروی کوسر کوثر النبی میں یہ قلمی نسخہ ہے اس میں لکھتے ہیں تفرد ابھی محمد ابن مروان اسدی صغیر و ہوا متروکن کہ یہ اس کا تفرد ہے دوسرا کوئی راوی اس پہ بدنام نہ کرو ابن تیمیہ الرد علی الاخنائی صفحہ دو سو دس پہ لکھتا ہے لا یعرف الا من محمد ابن مروان اسدی صغیر عن الامش و ہوا عند اہل المعرفت بالحدیث موضوع عن الامش کہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے مجموعت الفتاوہ ستائیس صفحہ نمبر دو سو اکتالیس قائدہ جلیلہ صفحہ چوہتر پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات صفحہ نمبر تین سو تین ایک میں لکھا ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے من گڑت اس کے علاوہ دیکھو علامہ طاہر الفتنی تذکرت الموضوعات صفحہ نبے پر لکھتے ہیں فی کہتے ہیں کہ اس میں جھوٹا راوی ہے اور اس نے یہ بھی لکھا ہے لہو شواہد کہ اس روایت کے شواہد ہے الارض مگر افسوس یہ ہے کہ یہ اس کا شاہد نہیں بن سکتا اس لیے کہ روایت میں ہے جو قریب سے پڑھتا ہے تو میں سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور شاہد کے اندر صرف دور سے پہنچانا ہے قریب سے سننے کی بات نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس کے لیے شاہد نہیں بن سکتا امام علی المسنوع جلد ایک صفحہ دو سو اٹھاون پر لکھا ہے کہ قال عقیلی لا اصل لہو کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں پھر امام نے بھی اس کی لیے شواہد بنانے کی کوشش کی ہے مگر وہ روایت جو انہوں نے نقل کی ہے اس میں ایک میں بھی شاہد اس لیے شواہد نہیں بن سکتے کہ اس میں قریب کے سننے کا ذکر نہیں ہے علامہ ناصر الدین البانی سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد ایک صفحہ نمبر تین سو چھیاسٹھ حدیث نمبر دو سو تین میں لکھتے ہیں موضوع بحاظت تمام کہتے ہیں اس کی جتنی متنیں ہیں اور سنادات ہیں سب من گڑت پھر آخر میں فرمایا کہ امام سیوتی نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ شواہد نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ وہ شاہد نہیں بن سکتے اور لکھتے ہیں کتاب خبر سیوتی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یسما شاہد ان کہتے ہیں کہ انہوں نے شاہد بنانے کی کوشش کی لیکن اس روایت میں کوئی شاہد نہیں سم قال عبد الرحمن بن احمد العارج فہو مجہول کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن بن احمد العارج ہے وہ بھی مجہول راوی ہے فتح علماء بلد الحرام صفحہ نمبر چار سو ستاون پر لکھتے ہیں کہ یہ روایت جھوٹی ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر دو سو ستاسی پر لکھا ہے روایت نمبر ایک ہزار گیارہ کہ عقیلی نے اس کو لکھا ہے کہ لا اصل لہو اس روایت کی کوئی اصل نہیں وقت اخراج بے حقیفی شعبی وفی اسنادی ہی کا زابن کہتے ہیں بے حقینی شعب المان میں اس کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی صنعت میں ایک جھوٹا راوی ہے کزاب ہے اس نے بھی شواہد پر بات کی ہے مگر وہ روایت شواہد بن نہیں سکتے علامہ ابن المطالب صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر مولانا حسین علی نے تفسیر بے نظیر صفحہ پچپن پر لکھا ہے کہ یہ روایت اعلہ البحقی بے ابن مروان وقالا او قیلی لا اصل لہو وقالا ابن دحی موضوع تفرد بہی محمد ابن مروان السدی وکان کذابا و اوردہو ابن جوزی فی الموضوعات و فی المیزان محمد ابن مروان السدی ترک و توہما بالکذب و لہو حاز الخبر کہتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے ابن دحیہ نے کہا ہے کہ من گڑت ہے محمد ابن مروان نے اس کو نکال دیا ہے اور وہ جھوٹا تھا ابن جوزی نے اس کی موضوعات اور من گڑت روایت میں شمار کیا ہے علامہ ابن قیم نے جلا افہام تئیس پر اس کو غریب انتہائی کمزور لکھا ہے آخر میں علماء دیوبند کا ایک دو حوالے مولانا کفایت اللہ دہلوی جو مفتی اعظم دیوبند تھے وہ تعلیم الاسلام حصہ چہارم صفائی کس پر لکھتے ہیں یہ حوالہ پہلی بھی گزرا ہے لیکن اب یاد دلانے لیے دوبارہ سنو شرک سما السمع بسر یعنی خدا تعالی کی صفت سما یا بسر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا کہتے ہیں کہ سننے اور سننا اور دیکھنا جو ہے یہ اللہ کی صفات ہے ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو ہر جگہ سے سننا اور دیکھنا یہ کس کی صفت ہے اللہ کی کہتے ہیں ان صفات کے اندر اللہ کے ساتھ دوسری کو شریک کرنا مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلان پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے یہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا حبیب الرحمان دارلوم مولانا عبدالحق حقانی کی کتاب پر تقریض بھی دیکھتے ہیں عقائد الاسلام صفحہ نمبر تین سو تینتیس پر وہ لکھتے ہیں تیسری قسم شرک فی ہے تیسری قسم شرک منا سننے میں شرک ہے اللہ جس طرح نزدیک دور کی بات سنتا ہے اور کسی اور کو بھی یوں ہی سمجھنا کہ فلان بھی دور اور قریب سے سنتا ہے مشرق ہو گیا کہتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلان بھی دور سے یا قریب سے سنتا ہے تو فتوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر چار سو چھپن میں لکھتے ہیں یہ مکہ مکرمہ کا فتوا ہے جہاں سے دین آیا ہے جہاں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بھی ہے وہ وہاں بھی ہے ان لوگوں نے لکھا ہے الاصل ان الاموات عموما لا يسمعون کہتے ہیں کہ مردوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے ندا الاحیاء مردوں زندہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے من بنی آدم ولا دعا نہ ان کی آواز کو اور پکار کو سنتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے عمان تب مسم منفی القبور ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن النبي يسمع كل نداء ودعاء من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له وإنما ثبت عنه أنه يبلغه کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت صحیحہ میں یہ بات نہیں ہے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یا درود سنتے ہیں تاکہ حضور کی خصوصیت بن جائے نہیں کہتے ہیں کہ ہاں اتنی بات ہے کہ فرشتے ان تک درود پہنچاتے ہیں خود سنتا اب تمام عالم اسلام سے اپیل ہے کہ ان حوالوں کے اندر اس بیان مردے نہیں سنتے پوری امت کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے اس میں میں نے ستارہ آیتیں تمہیں سنا دی کتنی آیتیں اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار لیکن دو سو بہان میں میں نے حوالے دیے کتنے دو سو بہان میں حوالے دیے اور میں نے عقائد علماء دیوبند شاہ نیروی صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر دو سو ساٹھ علماء سے امت کے بڑے بڑے صحابہ اور محدثین اور مفسرین سے ثابت کیا ہے کہ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتے اور نہ دنیا کے حالات سے ان کو خبر ہے بس وہ اللہ کی طرف سے دیکھتے سنتے ہیں قبر شرعی میں پڑے ہیں اللہ ان کے اوپر جو رحمت برساتا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اللہ ان کو جو رزق دیتا ہے وہ بھی ان کی روح اور جسد مثالی کھاتے ہیں لیکن دنیا والوں کا ان کو کوئی پتا مگر جو لوگ اتنے آیتوں اور حوالوں کے باوجود بھی کہیں کہ ہمارا مولوی صاحب کہتا ہے کہ سنتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ اور رسول پر نہیں بلکہ کس چیز پر ہے اپنے مولوی پر ہے یا اپنے پارٹی پر ہے یا اپنے اپنے علاقے کے اور اپنے پسند کے مولیوں پر اس کا ایمان ہے ہمارا ایمان کس پر ہے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین